کافی دعا حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی کی دعا کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ یوں کہے اللہ مغفلی برہمنی بدخلنی الجنہ دعا کا ترجمہ یا اللہ میری مغفرت فرما میرے اوپر رحم فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بحسب امرئ يدعو أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة